ویسے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی جو مصیبت آئے گی ان مجاہدین کی وجہ سے آئے گی ویسے ہم بہت نیک پرہیزگار رات کے بارہ بجے سب تحجد میں مصروف ہوتے ہیں پھر صبح تک آہوزاری ہوتی ہے اور ظالموں گلیاں دنا سے بھری ہوئی ہیں بدکاری سے بھری ہوئی ہیں شادی کی تقریبات میں آج شراب یوں بانٹی جا رہی ہے جیسے ان لوگوں کا محمد کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے کوئی جو شراب کو حرام کر کے چلے گئے گلی گلی میں بے حیائی ہے بدکاری ہے چوا بازی ہے شیطان بازی ہے نقلی دوائیاں دے کے لوگوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے انجیکشنوں کے اندر پانی بھر کے لوگوں کو دلیل کیا جا رہا ہے ہسپتالوں کے اندر لٹیرے بیٹھے ہیں دکانوں کے اندر ڈاکو بیٹھے ہیں گلی گلی میں چور بازاری ہے خدا کی قسم عذاب ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے قرآن پڑھ لو جہاد کی وجہ سے عذاب نہیں آتا مجاہد کی وجہ سے عذاب نہیں آتا عذاب جنا کی وجہ سے آتا ہے شراب کی وجہ سے آتا ہے چوری کی وجہ سے آتا ہے چکیٹی کی وجہ سے آتا ہے ظلم کی وجہ سے آتا ہے رشوت کی وجہ سے آتا ہے جھوٹ کی وجہ سے آتا ہے ملاوٹ کی وجہ سے آتا ہے جگہ بازی کی وجہ سے آتا ہے عورتوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے آتا ہے طلاق نکاح کے مسائل خراب کرنے کی وجہ سے آتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آتا ہے مسجدیں ویران کرنے کی وجہ سے آتا ہے سینماؤں کو آباد کرنے کی وجہ سے آتا ہے جنگے ڈانس دیکھنے کی وجہ سے آتا ہے عورتیں نچوانے کی وجہ سے آتا ہے کتے سور لگانے کی وجہ سے آتا ہے گانے بجانے سننے کی وجہ سے آتا ہے ان چیزوں پہ رب لالت پھینکتا ہے ان چیزوں پہ رب عذاب پھینکتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے ماضی میں عذاب آئے ہیں آئندہ بھی آئیں گے خدا کی قسم پاکستان پہ جو عذاب رکا ہوا ہے مجاہدین کی وجہ سے رکا ہوا ہے شہدا کی وجہ سے رکا ہوا ہے قرآن پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے مسجدوں میں اذان دینے والوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے تمہیں یہی پورے عذاب کو روکنے والے